مجھے در پہ پھر بلانا مدنی کے دید ہوگی جب میری سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا رہے ہیں مجھے سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا رہے ہیں تم آس گا عزیز چھوٹے سبھی یار بھی تو روٹے میرے سب عزیز چھوٹے سبھی یار بھی ہوں کمینا تیرا ہوں شہ مدینہ میں اگرچہ ہوں کمینا تیرا ہوں شہ مدینہ مجھے سینے سے لگانا مجھے سینے سے شاہ بہتر تیرے آستا سے بڑھ کر تیرے در سے شاہ بہتر تیرے آستا سے بڑھ کر ہے بھلا تجھ سے ہوں سوالی شاہ پیر خالی تیرا تجھ سے ہوں سوالی شاہ پیر نیبھا غریب پر ہے سخی تیرا گھرانا بہتر تو خدا کے بعد بہتر ہے سبھی سے میرے سرور تیرا ہاشمی گھر انبیاء کا سرور تو ہی دو جان سب سے آنا تیرا حسن سب سے پیارا پیدا تجھ پہ سب زمانہ مدنی رب دائم تو ہی رزق کا ہے پاسم ہے تیرا مدینے والے تیری عرش پر حکومت تیری عرش پر حکومت تو شہن ہے زمانہ مدنی مدینے والے کہوں کس سے آ جا کر سونے کون میرے دل بر میرے درد کا پسا میرے درد کا مدنی مدینے والے مدنی بادے مدنی کبھی جا کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا بدنی مدینے بار سونا کبھی ہاتھ کا سرانا مدنی مدین والے تیری سادگی لاکھوں شفیع روز محشر اے گناہ کا بوجھ سر پر اے شفیع روز محشر اے گناہ کا بوجھ سر پر میں پھنسا مجھے بچانا میں پھنسا مجھے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے اے حبیب رب باری ہے گناہ کا بوجھ بھائی حشر تمہیں میں چھڑا مدنی مدنی مدنی یہ کرم بڑا کرم ہے میںرم کرم بڑا کرم تیرے ہاتھ میں بھرم بخشوانا مدنی مدی دیوا دے مدنی مدی مدنی مدینے والے ملے نظروں میں بھی راحت رہو قبر میں سلامت تو عذاب سے بچانا مدنی مدینے والے چھوڑ کر چلے سب میری ابر جگ مگانا مدینے مدین والے میرے شاہ روپ ست مجھے میٹھا میٹھا شر بت تیری دید کا پلانا مدنی مدی والے پس مرد سب گنبد کی حضور ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں سلانا بدنی مدینے والے میرے والدین محشر میرے کو بھول جائے سر پر مجھے تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے شاہ کی بڑی شرف شہی سے بڑھ کر تیری نان پاک اٹھانا بدنی مدینے والے تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جلد تم بلانا بدنی سینہ ہو مجھے آپ تو گھیرا ہے مصیبتوں کا ڈیرا یا نبی مدد کو آنا مدنی مدینے والے کوئی اس طرف بھی پھیرا ہو غموں کا دور مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیرے نام پر قربان میری جان جان جان مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میری عادت ہو بہتر بنو سن تو کپ کر میری عادت ہو بہتر بنو سن تو پہ کر مجھے موتقی بنانا مدنی مدینے والے شاہ ایسا جز بابا کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنت سکھانا مدنی مدینے والے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے قدر ہے احباب انہیں کرد تاب ملے عشق کا خزانہ مدنی مدینے والے میرے غوف کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ ان خلد میں بسا خلد میں بسانا مدنی مدینے والے ہیں مبلغا جتنے کرو دور ان سے مدینے والے نیل سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑ سبھی داڑیاں مڈانا مدنی مدینے والے میری جس قدر ہے بہنے سبھی کاش بر ہے ہو کرم شہ زمانہ بدنی مدینے والے با میری آنے والی نس تیرے عشق ہی میں مچ دے تیرے عشق ہی نے مچلے انہیں نے مدنی والے مدنی مدی والے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے اور تیرا کام ہے مدین بھالے تیرے تیرے میں تیرا تار رہے ہر گھڑی گر تار تیرے غم میں تیرا تار رہے ہر گھڑی گر تار غم مال سے بچا مدین والے مدنی مدین والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدین والے عشق بھی پلانا مدنی مدین والے